عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے نہ یہود کی مشابہت کرو نہ نصارہ کی یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتیلیوں کا اشارہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچانوے یہ حدیث حسن ہے